بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ویل لکل ہمزت مزم ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جمع مالا جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں جھونک دیا جائے گا ما پاما اور تم کیا سمجھے کہ حتما کیا چیز ہے نار اللہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تطلع على جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے فی عمد مدد یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں